الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رہوں والا ہے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کیا یہودیوں نے یہ عذر پیش کر کے کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں اور ہمیں جبرائیل علیہ سے دشمنی کیوں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں دو لحاظ سے ایک اس لحاظ سے کہ ہمارے بڑوں پہ یہ عذاب لائے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم آپس میں جب کوئی بات چیت کرتے ہیں تو ہماری بات سے نبی علیہ السلام کو آگاہ کر دیتے ہیں اب ان دو وجوہات سے دو سبب سے ہمیں جبرائیل سے نفرت ہے تو جب جبرائیل اسلام وہی لاتے ہیں تو ہم اس وہی کو قبول کرنے کو تیار نہیں اب اس بات سے بھی یہ حقیقت ظاہر ہو رہی ہے کہ اس بات کو بھی وہ جانتے ہیں کہ وہی کون لا رہا ہے جبر علیہ السلام لیکن وہی کس کی ہے وہی تو اللہ کی ہے تو اصل مخالفت کس کی ہوگی کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں لا رہے وہ کیا لا رہے ہیں وہ وہی لا رہے ہیں کس کی طرف سے لا رہے ہیں اللہ کی طرف سے لا رہے ہیں تو دشمنی کس سے ہوئی دشمنی اللہ سے ہوئی تو ہمارا کہ اللہ کے فرشتوں سے دشمنی یا اللہ سے دشمنی ہے اور یہ بات کہنا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام نہ لاتے میکیل علیہ السلام لاتے ہم مانتے تو ہمارا کہ فرشتوں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں کوئی تفریق نہیں ان کے اندر تو ایک کی دشمنی سب کی دشمنی اور اسی میں یہ بات بھی گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ السلاط و کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے یا اس سے نفرت رکھتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے تو یہاں بھی اللہ تعالی نے یہ بات واضح طور پر فرما دی جو اللہ کا دشمن ہے فرشتوں کا دشمن ہے رسولوں کا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ کافر ہے اور اللہ کافروں سے پسند کو پسند نہیں کرتا اور اللہ ان کا دشمن ہے اور اس کے بعد دوسرا اعتراض ان کا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر معجزات ہمارے سامنے ہوں تو ہم حضرت کو مان لیں تو میں کہ نبی علیہ السلاط وسلام کو ہم نے ایک معجزہ نہیں بے شمار معجزات عطا فرمائے پھر سب سے بڑی بات کی خود ان کی کتاب کے اندر تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نبی علیہ السلاط والسلام کا سیرت نبی علیہ السلاط وسلام کے واقعات موجود ہیں اور نبی علیہ السلاط وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بزاج خود یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو عقل کا تقاضا کیا تھا خبر کا تقاضا تو تھا ہی تھا عقل کا تقاضا کیا تھا کہ فوری طور پہ ایمان لاتے لیکن ایمان نہیں لائے تو حقیقت میں انہوں نے کس کی مخالفت کی اپنی ہی کتاب اپنے ہی دعوے کی مخالفت کی اور مخالفت بنیادی طور پر کس کی ہے یہ اللہ کی مخالفت ہے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو چھوڑ دیا تو کی بات تو نہیں مانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے قرآن مجید بھی قبول نہیں کیا تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کس چیز کو اختیار کیا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیاطین کے علوم کی طرف راغب ہوئے اللہ کے علم کو چھوڑ کر شیاطین کے علوم کی طرف یہ متوجہ ہوئے وایا اور انہوں نے پیروی کی ماں اس کی تتلوش <clears throat> وت تباؤ اور انہوں نے پیروی کی ما اس چیز کی جس کو تتلو پڑھا اشیاطین و شیطانوں نے علا ملک سلیمان سلیمان علا نبی جین علیہ السلاط وسلم کی سلطنت کے زمانے میں تو یہاں اعلیٰ اہدی ملک سلیمان مفہوم کے لحاظ سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں انہوں نے شیاطین کے پڑھی ہوئی چیز شیاطین کے پڑھی ہوئی چیز کی پیروی کی اور وہ چیز کیا تھی وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وہ ماں کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولاکن شیاطینہ اور لیکن شیاطین نے کافر کفر کیا یو المون سکھر کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کر کسی کو اختیار کیا شیاطین کے جادو کو اختیار کیا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا یہ لفظ ہے سحر قرآن مجید کی تلاوت میں اس کو پڑھیں گے سحر اور عام بول چال میں اردو میں اس کو سحر کہتے ہیں سحر تو یہاں مجہول پڑھا جاتے قرآن مجید میں اس کو معروف پڑھنا ہے تو ایک لفظ ہے سحر ایک لفظ ہے سہر جہاں سہر ہو ہے کے زبر کے ساتھ ہوگا وہاں مانی ہے صبح کے صبح کا وقت اور اسی سے آپ کے یہاں لفظ چلتا ہے سہری کا تو یہ سحری نہیں ہے وہ سہری ہے جادو سحر جادو ہے سہر صبح کا وقت ہے تو سہری ہے کہ صبح کا وقت سحری نہیں ہے کہ جادو کا وقت نہیں ہے وہ تو وہ سحری ہے تو سحر کہتے ہیں صبح کو اور سحر کہتے ہیں جادو کو تو یہ حرکات کے فرق سے معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی تو قرآن مجید کی تلاوت میں اس کو سحر نہیں پڑھیں گے سحر پڑھیں گے تو یہ مجہول ہوگا اس کو سحر پڑھیں گے معروف کر کے آواز کو نیچے کی طرف لے جا کر کہ حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام کے دور میں جادو کیوں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جنات بھی اور انسان بھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جنات تو یہ جنات حضرت کے حکم پر کام کرتے تھے کہ دل کی رغبت کے ساتھ نہیں بلکہ مجبوری کے تھا اب یہ انسانوں اور جنات میں آپس میں اختلاط ہوا جب اختلاط ہوا تو جنات نے یہ جادو کا علم انسانوں کو سکھلایا اور جادو میں عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے جنات کا استعمال ہوتا ہے تو لہذا یہ جنات اور انسانوں میں جب اختلاط ہوا تو اختلاط کی وجہ سے جادو کا علم انسانوں میں منتقل ہوا اب یہودیوں نے یہاں اپنے جادو کے علم کو جائز ثابت کرنے کے لیے ایک بات گھڑی اب یہ جادو کا علم کس دور میں تھا سلمان علیہ السلام کے دور میں تھا تو جادو کا سلیمان علیہ نبی جین علیہ سات والسلام کے دور میں تھا اس سے پہلے نہیں تھا اس سے پہلے بھی جادو موجود تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے تشریف لائے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ سات والسلام جب تشریف لائے فرعون کے دربار میں حضرت کی تشریف آوری ہوئی تو فرعون سے انہوں نے دو باتیں کہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانو اپنی ربوبیت کا دعویٰ چھوڑ دو اور بنی اسرائیل کو جو تم نے ناجائز اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے ان کو آزاد کر دو اور فرون نے یہ سوال کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے پاس اس کی نشانی کیا ہے حضرت موسیٰ نبی جین علیہ صاحب والم نے دو بنیادی معجزے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے ان کو ظاہر کیا اجدہ بن گیا اب جب اجدہا بنا تو فرون وہاں سے اٹھا اور بھاگا ہے جا کے چھپا ہے اسی سے ربوبیت ظاہر ہو گئی لیکن انسانی ذہنوں پہ جب پردے پڑے ہوئے ہوں تو حقائق نظر نہیں آتے دوسرا معیزہ موسیٰ علیہ السلام اسلام کا کہ مبارک ہاتھ سینے سے لگا کے نکالا تو چمکدار ہوا اب شیطان نے تسلیم کرنے کے بجائے کہ یہ معجزے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اس نے اپنی بادشاہت کی وجہ سے کہ میری بادشاہت برقرار رہے تو اس نے جادوگروں کو جمع کیا تو معلوم ہوا کہ اس دور کے اندر جادو کا نظام موجود تھا جادوگروں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ احساط والسلام کو جادوگر کہا جب میدان میں جادوگر سارے جمع ہوئے تو جادوگروں نے اپنا کمال دکھایا کہ یہ اونٹوں پر لاد کے لائے تھے لکڑیاں بھی رسیاں بھی ان کو میدان میں پھینک وہ سارے کے سارے سانپ نظر آنے لگے حضرت موسیٰ جینا علیہ سات وسلم گھبرا گئے سانپوں کو دیکھ کر گھبرا گئے نہیں سانپوں سے ڈرے نہیں وہ اس بات پر گھبرا گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پابند نہیں جادوگروں نے یہ جادو اپنا ظاہر کیا ہے اگر میں نے اصاف پھینکا اور یہ اجدہا نہ بنا کہ اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں جب اللہ کو ضرورت نہیں اور اللہ کی حکمت اسی میں ہوئی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جتنے مجھ پر ایمان لانے والے ہیں وہ بھی سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے یہ درد دل تھا جس کی وجہ سے موس علیہ السلام پر گھبراہٹ تاری ہوئی اور اس سے جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ کیا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو میں نے اصا پھینکنا ہے اور اس نے اجدہ بننا ہے اور یہ ان سب کو نگل جائے گا تو حضرت و علیہ السلام پہ گھبراہٹ کی کیفیت تاری نہ ہوتی یہ ہے کہ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ اپنی حکمت کی وجہ سے اس کو اس وقت سانپ نہ بنائیں اجدہ نہ بنائیں تو یہ انسانیت جو ہے یہ بھٹک جائے گی تو یہ درد دل ہے نبی کا انسان بھڑک جائے اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ درد دل ہے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے تو لہٰذا یہ جادو پہلے موجود تھا تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جادو موجود تھا تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو اس لیے پھیل گیا کہ جنات کے ذریعے سے جادو ہوتا ہے اور جنات اور انسانوں میں اختلاط تھا اس کی وجہ سے اس میں شہرت ہوئی اب یہودیوں نے اس کو شہرت کو دوسرا رنگ دیا دوسرا رنگ کیا دیا انہوں نے کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جنات جو تابع تھے عرش پر بیٹھتے تھے اور عرش جو تھا ان کے حکم پر اڑتا تھا یہ ساری چیزیں یا پرندے ان کے تابع تھے تو یہ سارے تابع کیوں تھے جادو کی وجہ سے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی جین علیہ السلام جادو کرتے تھے اور ان کے جادو کے عمل کی وجہ سے پرندے ان کے تابع ہو گئے جنات ان کے تابع ہو گئے تو یہ سارے جو کام ہو رہے تھے ہوا ان کے تابع ہو گئی یہ جادو کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اللہ نے اس بات کی یہاں نفی فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا جادو تو کفر ہے جادو کے بارے میں جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں کفریہ کلمات استعمال کیے جائیں تو پھر تو یقیناً وہ کفر ہے شرک ہے اور کفر ہے اگر کفریہ کلمات استعمال نہ کیے جائیں غلط مقصد ہو غلط طریقہ اختیار کیا جائے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جادو کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ گندگی کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں نجاست استعمال ہوتی گندگی استعمال ہوتی تو لہٰذا اس لحاظ سے اگر یہ کفیہ کلمات نہ بھی ہوں تب بھی یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اگر اس کے اندر کفیہ کلمات آ جائیں تو پھر تو یہ کفر و شرک ہے تو یہاں اس لیے کیونکہ عمومی طور پر اس کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں وہ کفریہ شرکے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو کفر قرار دیا تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ سات والسلام نے کفر نہیں کیا جادو نہیں کیا وہ تو اللہ کے نبی تھے اللہ کے نبی کفر تو دور کی بات ہے گناہ کا کام بھی نہیں کرتے تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی تھے انہوں نے یہ جادو کا کام نہیں کیا یہ تو اللہ نے ان چیزوں کو ان کے تابع فرمایا ہے تو یہ جادو ان کے دور میں کس نے کیا یہ کفر کس نے کیا فرمایا شیاطین نے کیا یہ شیاطین جو تھے انسانوں میں سے بھی تھے جنات میں سے بھی تھے شیاطین دونوں میں ہیں من الجنتی و الناس کئی ملیں گے آپ کو ایسے کہ بڑی مبارک شکلیں بزرگانہ شکلیں اور ہوں گے کیا بے دین لوگوں کو دین سے ہٹانے والے اور اس انداز سے آپ سے ملاقات کریں گے معلوم ہوگا کہ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی ہے ہی نہیں تو لہذا فرمایا کہ شیاطین من الجنت والناس جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں تو یہ جو شیاطین تھے یہ جادو سکھلاتے تھے لوگوں کو جب جادو سکھلاتے تھے لوگوں کو تو پھر یہودیوں نے اس بات کو پھیلا دیا کہ جہاز سلیمان علیہ سات والسلام کے دور حکومت میں جادو تھا جبکہ جادو پہلے سے چلا آ رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ علانبی علیہ وسلم جادو اختیار کرتے تھے تاکہ ہمارے جادو کا عمل مقدس ہو جائے اور اس کو صنعت مل جائے تو اللہ نے اس کی نفی فرمائی فرمایا کہ ایک تو یہ دوسری چیز ہوتی یہاں جادو کا جہاں تک تعلق ہے کیا جادو کا اثر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب یہ باطل علم ہے تو کیا اس کا اثر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے جیسے شیطان کا اثر ہوتا ہے ایسے شیطانی علوم کا بھی اثر ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان آیا ہے آزمائش کے لیے تو یہاں دونوں راستے موجود ہیں ہدایت کا راستہ بھی موجود ہے گمراہی کا راستہ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو اپنی پوری قوت استعمال کرنا تجھے اس نے کہا جی اے اللہ کہ مجھے میری بات کون سنے گا میری بات کون مانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مکمل اختیارات ہیں جس طریقے سے تو اس کو قائل کرنا چاہتا ہے اس انسان کو قائل کر ہاں جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ تیرے فریب میں نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلصین جو مخلصین ہیں ایک ہے مخلص ایک ہے مخلص مخلص وہ ہے جو اخلاص خلوص اختیار کرے وہ مخلص ہے اور مخلص وہ ہے جس کو چن لیا گیا ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میرے مخلصین ہیں مخلص ہیں بندے وہ تیرے فریب میں نہیں آئیں گے تو اسی پہ جو ہے وہ شیطان جب کوئی مخلص بندہ دنیا سے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں نہیں آتا تو اس پہ وہ چیختا چلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل اختیارات دیے اگر مکمل اختیارات نہ دیے تو کہے گا کہ مجھے مکمل اختیارات نہیں ہیں جب مکمل اختیارات نہیں ہیں تو میں کیسے گمراہ کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی انا حد عیناؤ اما اماں و اما کفور کہ ہم نے راستہ واضح طور پہ بتلا دیا کہ یہ راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے یہ راستہ ہے جو ہلاکت کا راستہ ہے اب انسان کو اختیار دیا کہ دونوں راستوں میں سے جس راستے کو چاہے اختیار کرے گمراہی کے راستے کی ترغیب کے لیے اس کی کشش کے لیے شیطان کو بھیجا اور صحیح راستے کی رہنمائی کے لیے اس کی ترغیب کے لیے انبیاء کرام علیہ علیہم السلام کو بھیجا تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں واضح فرما دی یہ گمراہی یہ ہدایت اب اس میں سے جو جس کو چاہے اختیار کرے تو شیطانی اثرات دنیا میں قائم ہیں موجود ہیں اثرات پڑھتے ہیں اور انسان نے اپنے آپ میں اثرات سے بچانا اسی طریقے سے جادو کے اثرات بھی پڑتے ہیں یہ جادو جو ہے یہ ہو سکتا ہے بالکل ہو رہا ہے ہو سکتا ہے عام لوگوں پہ تو جادو ہوتا ہی ہوتا ہے میں اپنی بات یہ عرض کرتا ہوں ابھی گزشتہ دنوں نہ رمضان صاحب بھی میرے ساتھ تھے کہ ہم احمد پور سیال گئے ایک پروگرام میں پروگرام سے فارغ ہوئے تو بہت سے اکابر حضرات علماء بزرگ موجود تھے تو جیسے ہی بیان سے ہم نکلے گاڑی میں میں بیٹھا تو یہ حضرات جو تھے سب ملاقات کے لیے تشریف لائے میں نے دیکھا کہ ایک بڑے بزرگ میں جانتا تو نہیں اب بھی نہیں جانتا وہ کون ہے اس وقت بھی نہیں جانتا تھا وہ سامنے کھڑے ہوئے مسلسل مجھے دیکھ رہے تھے کافی دیر تک دیکھتے رہے جب باقی لوگ ہٹ گئے ہم چلنے لگے تو وہ قریب آئے انہوں نے مسافہ مسافہ کیا فرمانے لگے انہوں نے مجھ سے سوالات کیے کہ آپ کے سر میں اس وقت یہ کیفیت آپ کو محسوس ہو رہی ہے میں نے کہا جی ہاں فرمانے کا آنکھوں میں یہ کیفیت آپ کی محسوس ہو رہی ہے آپ کو میں نے کہا جی ہاں تو کہنے کہ آپ ناراض نہ ہونا آپ پہ جادو کے اثرات پھر یہ نہیں کہ میں کہتا کہ وہ پتہ نہیں اپنے مفاد کے لیے کہہ رہے ہیں جی آپ مجھے دو منٹ دیں میں کچھ پڑھتا ہوں تاکہ کچھ میری آمدنی ہو جائے نہیں فرمانے لگے کہ جادو کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں اور میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کی فلاں آیات اتنے دن تک اپنے اوپر آپ پڑھیں طریقہ کار انہوں نے بتایا پڑھیں تو انشاءاللہ تو میں نے محسوس کیا اس وقت کہ جو چیزیں مجھے محسوس ہو رہی تھیں وہ محسوس تو ہو رہی تھیں لیکن یہ نہیں اندازہ تھا کہ کس وجہ سے پھر میں یہاں آیا تو یہاں آنے کے بعد میں نے اس کو پڑھا پہلی ہی دفعہ جب میں نے پڑھا تو مجھے اپنا بوجھ محسوس ہوا کہ بوجھ اتر گیا تو اس کے معنی ہے کہ یہ اثرات جو ہیں یہ پڑھتے ہیں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں اپنے مفاد کے لیے کہا انہوں نے مجھ سے اس کے بعد ملاقات بھی ان کی نہیں تھی میری تو انہوں نے صرف مطلب یہ کہ بتایا کہ فلاں فلاں آیات جو ہیں وہ آپ اپنے اوپر پڑھ لیں گے یا آپ کے سامنے کسی کو بٹھا لیں گے وہ آپ کے پہلے اپنے اوپر دم کرے گا پھر آپ کے دم کرے گا تو انشاءاللہ یہ اثرات ختم ہو جائیں گے اب یہ جادو کے اثرات مجھ جیسے آدمی پہ تو ہو سکتے ہیں ہو جاتے ہیں ہو رہے ہیں تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر تو نبی علیہ السلاط والسلّام پر بھی جادو کا اثر ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور حضرت کی کیفیت یہ تھی اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ اللہ کے نبی بشر ہیں جب بشر ہیں وہ تو تمام اثرات ان پر ہوتے ہیں جو بشر پہ ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثرات سے متاثر بھی ہوئے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام پر جادو بھی کیا اس کا ذکر جو ہے وہ آخری صورتوں کے حوالے سے درس میں آیا تھا یہ یہودی تھا اور یہ یہودی جادو کرتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں اس جگہ سے ظاہر ہو رہا ہے تو نبی علیہ سلاد وسلام پر جادو کے اثرات پڑے لیکن ان جادو کے اثرات سے نبوت کے کام میں فرق آیا ہو وہ نہیں ہو سکتا نبوت جو ہے یہ محفوظ ہے لیکن نبی علیہ السلاط والسلام کی جو بشری کیفیت ہے اس پہ اثرات پڑے اور یہ بشری کیفیات کے اثرات پڑتے ہیں اور اس میں بعض اثرات وہ ہوتے ہیں جن کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں بلکہ تمام میں حکمتیں ہوتی ہیں حضرت ابو بغیر صلی گزلال ہونے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام کو جو نسیان ہوا نبی علیہ السلام کو جو صاحب ہوا وہ امت کے لیے رحمت ہے وہ کیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے فاجر کی نماز سے پہلے حضرت حاجت کے لیے تشریف لے گئے کافی دیر ہو گئی نبی السلام تشریف نہیں لائے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت شاید کسی مہم کی طرف تشریف لے گئے ہوں کہ بسا اوقات نبی علیہ السلام کسی مہم کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اس کو ظاہر نہیں فرماتے تھے یہ جنگی حکمت عملی ہے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ کو آگے کھڑا کیا فجر کی نماز شروع ہو گئی پہلی رکعت تھی نبی علیہ السلام تشریف لائے حضرت نے آ کے وضو فرمایا یا وضو فرما کے جماعت میں شامل ہوئے تو اس وقت دوسری رکعت تھی تو نبی علیہ السلط والسلام نماز میں شامل تھے تو عبد الرحمٰن اوف رضی اللہ عنہ جب دو رکعت مکمل کر کے سلام پھیرا تو نبی علیہ السلام اپنی رکت جو رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اب عبد الرحمٰن اللہ عنہ پریشان دیگر صحابہ کرام ہم بھی پریشان کہ ہم سے بے ادبی ہو گئی کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ حضرت حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہیں ہم تو سمجھے کہ حضرت کسی مہم کے لیے گئے ہیں تو اگر حضرت کا ہم تھوڑا انتظار کر لیتے اب اپنے آپ پہ ندامت کی کیفیت ہے نبی علیہ السلام نے رکعت مکمل فرمائی جب رکعت مکمل فرمائی تو دیکھا پریشانی کی حالت کو فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک وہ اپنی امت کے کسی نیک آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھ اب یہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی عظمت اللہ کی حکمت کی ان کی عظمت اجاگر ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو جانشین بنانا تھا عبد المان بن اوف رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہوا اللہ نے اس فتنے کو ختم کرنا تھا جو عثمان سے بغض رکھنے والا تھا کہ یہ فیصلہ عبد المان بن اوف رضی اللہ عنہ نے کیا ہے تو عبد المان بن اوف عنہ کے اور بہت سے کام اس طریقے سے جو مثالی بنے لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رکت نہ رہتی مجھے اور آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں پہلی رکت رہ جائے تو اس کو پورا کیسے کرنا تو یہ نسیان ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے ایسے نسیان امت کے لیے رحمت ہیں اگر یہ نسیان نہ ہوتے تو امت کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کا اثر ہوا اگر یہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے سو فلک اور سورج ناز پڑھی جائے تو نبی علیہ السلاط وسلام پر جب یہ اثر ہوا تو حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ نیند کی حالت میں تھے جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتے تشریف لائے ایک سراہنے کھڑا ہوا ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ معلوم ہے کہ جو ہمارے دوست جو ہیں وہ آج کل پریشان ہیں اور نسیان کی کیفیت ہو جاتی ہے چیز بھول جاتے ہیں شریعت کو تو نہیں بھولے احکام اور مسائل کو تو نہیں بھولے لیکن ذاتی معاملات کے اندر نسیان کی کیفیت تو اس نے کہا کہ ان پہ جادو ہوا ہے تو ایک نے پوچھا دوسرے سے اب آپس میں بات چیت کر رہے ہیں حضرت خواب کی حالت میں سن رہے ہیں کہ کس نے کیا جی فلاں نے کیا کیسے کیا کہ حضرت کے مبارک بالوں کو گانٹھیں دے کر فلاں کنویں میں رکھا اب اس کا حل کیا ہے کہ وہاں سے اس کو نکالا جائے اور اسی طریقے سے فلک اور ناس کو پڑھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت نے بھیجا کچھ افراد کو جاؤ وہاں سے لے کر آؤ تو وہاں گئے تو کنویں کے اندر پتھر کے نیچے یہ دندانوں میں لپٹے ہوئے یہ بال پڑے تھے اور ان کو گانٹھیں دی ہوئی تھی وہ لے آئے گیارہ گانٹھیں تھیں نبی علیہ السلاۃ والسلام و فلکس ناس و فلک پڑھنا شروع کی سو فلک اور ناس کی دونوں کی جو آیات ہیں وہ گیارہ ہیں مل کے گیارہ آئے تھے حضرت جیسے ایک آیت پڑھتے تھے ایک گانٹھ کھلتی تھی دوسری آیت پڑھتے دوسری گانٹ کھلتی تھی تو حضرت نے گیارہ آیتیں پوری کی گیارہ گانٹھیں کھل گئیں تو اس سے مسئلہ معلوم ہو گیا کیا کہ اگر کسی پہ جادو کے اثرات ہوں تو سب فلک اور سورت الناس کو پڑھے اب اس کے لیے حضرت اکابر نے جو طریقہ بیان فرمایا کہا کہ اس کو پینتالیس بار پڑھیں حضرت نبی علیہ السلاط وسلام نے تو ایک دفعہ پڑھا اور ایک دفعہ پڑھنے سے یہ جادو کا اثر ختم ہو گیا ہم پینتالیس بار کیوں پڑھیں میرے بھائی پینتالیس بار پڑھنا بھی غنیمت ہے نہ کہ حضرت کی زبان کی تاثیر اور میری زبان کی تاثیر میں پینتالیس کا فرق نہیں پینتالیس کروڑ سے بھی زیادہ کا فرق ہوگا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرما دی نہیں تو پوری زندگی پڑھتے رہتے وہ تاثیر تو پیدا نہیں ہو سکتی تھی اب یہ زبان کی تاثیر کی بات ہے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے پھر عرض کر دیتا ہوں اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں پشتو زبان کے عبد الرحمن ان کو عام طور پہ بہت بڑے صوفی تھے بزرگ تھے تو ان کو بابا رحمان کہتے ہیں لیکن ہاں یہ بات ذہن نشیب رہے کہ جس طرح لفظ اللہ کو اکیلا استعمال نہیں کیا جا سکتا عبداللہ استعمال کریں گے عبداللہ کو آپ اللہ نہیں کہہ سکتے ایسے عبد الرحمن کو رحمان بھی نہیں کہہ سکتے رحمان بھی اللہ کے ان صفاتی ناموں میں سے ہے کہ جس کا اطلاق کسی اور پہ نہیں ہو سکتا غیر اللہ پہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے جو ہے عبد الرحمن اینڈ سنس ٹھیک ہے اس کو کہہ کہ رحمان اینڈ سنس یہ ایسے ہے جیسے اللہ اینڈ سنس کہنا غلط ہے اسی طرح رحمان اینڈ سنس کہنا غلط تو یہ بابا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے جب تشریف لائے ایک مسجد کے اندر رات کو مغرب کا وقت تھا نماز پڑھی نماز پڑھ کے ایسے دیکھا کہ طلبا بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں استاد صاحب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ کھانا کھا کے آئیں گے تو پڑھائی ہوگی اب یہ خان تو حضرت نے پوچھا کہ کس چیز سے کھا رہے ہو کیا کھا رہے ہو کہا سر یہ سوکھی روٹی ہے یہ گھڑا پانی کا پڑا ہے پانی لے کے اس کو ڈبو کے کھا رہے ہیں میں گھڑا میرے پاس لا گھڑا اٹھا کے لے آیا تو حضرت نے صورت الفاتحہ پڑھی تو فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو میں کہ لے جاؤ آپ کھاؤ وہ لے گئے اب جو اس کو اپنے پیالوں میں اڈیلا تو شہد اب جلدی جلدی کھانے لگے جتنا کھا سکتے تھے شاید اسے دیا کہ وہ نسخہ تو ہاتھ میں آ گیا جب جائیں گے نہ شاید خود بنا لیں گے تو لہٰذا انہوں نے جلدی کھایا استاد کے بعد جا کے بیٹھ گئے اگلے دن پھر یا دو تین دن میں ختم ہو گیا حضرت تو جا چکے تھے وہاں سے اب اس کے بعد دیکھا جب شاید ختم ہو گیا اب شاید بنانے کا گڑ تو آ گیا تو انہوں نے اب رکھا گھڑا پانی کا بھرا ہوا جو اپنے میں سے زیادہ جس کو نیک سمجھتے تھے طالب علم کو کہا کہ تو اس کا رحمان سورت فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اس نے کیا ہاتھ لگایا پانی تین دفعہ پڑھ سات دفعہ پڑھ ہم سب پڑھتے ہیں سب نے تین تین دفعہ پڑھا سات سات دفعہ پڑھا سب دم کر رہے ہیں پھر ہاتھ لگاتے ہیں پانی استاد سے بیٹھے انتظار میں کہ بھائی آؤ پڑھائی ہو جائے کس کام میں لگے ہو کہا کہ نسخہ ہاتھ آیا تھا لیکن وہ اس کا نتیجہ نہیں ظاہر ہو رہا فرمایا کیا کہا کہ اس طریقے سے وہ ایک بزرگ آئے تھے بابا عبد الرحمان پڑھا تھا تو شاید فاتحہ کی تاثیر میں شک نہیں زبان بھی تو عبد الرحمن والی ہو تو لہٰذا سرف فلق سر ناس کی تاثیر میں فرق نہیں لیکن چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی نسبت والا اخلاص تو ہو تو اس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا تو بعض حضرات نے نفی کی ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام اسلام پر جادو نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ بنیادی بات ذہن نشین فرما لیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام کی نبوت کا کام متاثر نہیں ہو سکتا بشریت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے تو یہاں جادو سے بشریت متاثر ہوئی ہے جیسے نیزے سے متاثر ہوئی زخم نبی علیہ السلاط والسلام پتھر مارے گئے تو اس کی وجہ سے حضرت کی بشریت متاثر ہوئی بخار سے حضرت کی بشیت متاثر ہوئی نسیان سے حضرت کی بشیت متاثر ہوئی اور وہ بھی اس کے اندر بھی میں نے یہ بات گزارش کی کہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی حکمت ہے اور رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نسیان کے اندر بھی امت کے لیے جو ہے وہ رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی رکھی ہے اللہ کی حکمتیں اور بھی ہیں تو ان حکمتوں میں ایک حکمت رہنمائی بھی ہے کہ اگر حضرت کو نسیان نہ ہوتا نماز میں بھولتے نہیں اور نبی علیہ اللہ والسلام نماز میں نہ بھولتے نماز کے اندر حضرت بھولے اگر نہ بھولتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے کرنے اور نماز کی تلافی کس طریقے سے کرنی اب اس کے بعد دوسری چیز اللہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے دو فرشتے نازل فرمائے بابل کے اندر اور ان دو فرشتوں نے لوگوں کو جو ہے وہ جادو کی تعلیم دی مفہوم بظاہر یہ ہے لیکن اس کے اندر حقیقی مفہوم کیا ہے تو اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فارم سے من توفیق عطا فرمانے اور کل سے انشاءاللہ کوشش فرمائیں تو پونے سات بجے درس